آگ جر رہی ہے مشرق کی طرف دیکھو آگ جر رہی ہے مغرب کی طرف دیکھو آگ جر رہی ہے انسان انسانیت سے محروم ہو رہا ہے اور جن لوگوں نے انسانیت کے پرچم کو تھامنے کی کوشش کی انہیں ذبح کیا جا رہا ہے کہیں فلسطین میں مسجد اقسا کے گرد کہیں افغانستان میں انسانی حقوق کے نام پر کہیں تاجکستان میں جمہوریت کے نام پر کہیں چیچنیا میں رشیا کے استحکام کے نام پر کہیں کوسوو اور بوسنیا میں یورپ کے تحفظ کے نام پر اگر کوئی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا ہے اگر کوئی عزت لٹتی ہے مسلمان کی لٹتی ہے اگر کوئی گھر اجڑتا ہے مسلمان کا اجڑتا ہے اگر کوئی عبادت گاہ گرائی جاتی ہے مسلمان کی گرائی جاتی ہے ہم کس کا پیغام سنے کس کا پیغام ہمیں مظلومیت کے اس اندھیرے سے نکال کے غلبہ دے گا ہماری کانفرنس ہمیں بتاتی ہے ہمیں ایک ایک پیغام کی طرف غور کرنا ہوگا یہ پیغام کسی انسان کا نہیں بلکہ انسانوں کو پیدا کرنے والے رب ذل جلال کا ہے جو انصاف کرنے والا ہے جو عدل کو پیدا کرنے والا ہے جو ایمان والوں سے رحم کرنے والا ہے مسلمانوں اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو قرآن سے پوچھو کہ وہ تمہیں کیا پیغام دیتا ہے